سوال یہ تھا اپنی نالج کے لیے میں پوچھ رہا تھا کہ حرم شریف سے وہ رات بھر کھلا رہتا ہے لیکن مسجد نبوی جو ہے اس کو یہ رات کو بند کر دیتے تو پوچھنا مجھے یہ تھا کہ یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسجد نبی کو رات کو بند کر دیا جاتا تھا یا خلفہ رائدین کے زمانے میں مسجد نبی کو بند کر دیا جاتا تھا یا یہ بعد میں جو کرنا شروع کیا ہے انہوں نے اور اگر ایسا کیا تو کیا کسی مسجد کو رات کو بند کرنا جائز ہے یا نہیں شکریہ جی شبلی بھائی شاید کسی دوست نے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا اور میں نے گزارش کی تھی مساجد کو عام مساجد جو ہیں جب تک کوئی خاص خطرہ نہ ہو اس وقت تک تو اس کو بند نہیں کرنا چاہیے چونکہ مساجد اللہ کے گھر ہیں تو یہ ہمہ وقت کھلے رہنے چاہیے لیکن جیسا اب دور ہے کہ لوگ چوری وغیرہ کرتے ہیں مسجد کے پنکھے وغیرہ تار لاتے لے جاتے ہیں دریا کلیم یا گھڑیاں وغیرہ تو اس لیے اس کی حفاظت کی نیت سے اس کو بند کرنا پڑتا ہے لیکن مسجد نبی شیخ کا جو مسئلہ ہے وہ اصل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کھلی رہتی تھی خلفۂ راشدین کے دور میں بھی کھلی رہتی تھی اور کافی صدیوں تک مسجد نوی شریف جو تھی وہ رات کو کھلی رہتی تھی اصل میں یہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اس وقت شیوں کی حکومت تھی مصر میں ان کی حکومت تھی اور ہر طرف انہیں کا زور تھا تو ان ظالموں نے یہ کوشش کی کہ معذ اللہ حضرت سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جسد عبدس وہاں سے نکال دیا جائے چالیس آدمی انہوں نے بھیجے کہ وہاں سے اللہ راستہ کھلا قبور مقدسہ کھود کر تو شیخین کریمین کے جو ہیں اجساد مبارکہ وہ نکال لیے جائیں تو رات کو دروازہ بند کر دیا گیا اور حکم تھا چونکہ اوپر سے کہ یہ جو کریں ان کو کرنے دیں تو وہ پھر رات کو جب وہاں وہ پھلواڑے وغیرہ لے کر گئے تو کھودنے لگے تو زمین شک ہوئی اور وہ چالیس کے چالیس زمین میں غرق ہو گئے تو اس اس کے بعد حفاظت کے طور پر مسجد نبی شریف کو بند کر دیا جاتا تھا رات کو چونکہ اس وقت تو ساری رات تو بارہ اتنی رونق نہیں رہتی تھی جیسی اب ہے اب تو اگر ساری رات بھی کھلی رہے تو ساری رات ماشاءاللہ اللہ بھری رہے تو اس لیے یعنی اب تو نہیں چاہیے لیکن بہرحال وہ اس کے بعد سے ایسی بند ہوئی رات کو کہ اب تک وہ اسی طریقے سے رات کو بند کر دی جاتی ہے سوائے رمضان شریف کے کہ رمضان شریف میں ماشاء اللہ چوبیس گھنٹے الحمد کھلی رہتی ہے رمضان شریف کو یہ سعادت حاصل ہے کہ دونوں حرم جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے کھلے رہتے ہیں تو اس کے علاوہ اس وجہ سے اس کے بعد جو تھی وہ بند کر دی جاتی تھی